الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجد الانبياء والمسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سوائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سرکار علی وقاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے تو محبوب خدا سربر انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا اور امانت ادا کرنا رابی حدیث حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم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 کافی اضافہ تبدیلی وغیرہ کام بھی کرتی ہے ایک رسالہ ہے غریب فائدے میں یہ آپ کے بیان سے یعنی آپ سمجھے آپ کے بیان کے فیضان سے تیار ہونے والا یہ رسالہ ہے جس میں تبدیلی اور ترمیم وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوا ہے اور لازمی بات ہے اس میں کئی چیزیں میرے سنت کے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں اور آپ کی مدنی سوچ کا اظہار بھی بعض جگہ پر مل جاتا ہے تو علیہ سنت کے کتب و رسائل بعض تو وہ ہیں جو آپ نے خود تحریر فرمائے بعض آپ کے مدنی مذاکرے وہ تحریری صورت میں ہیں ان تحریری مدنی مذاکروں میں اضافہ بھی ہے ترمیم بھی ہے تبدیلی بھی ہے المدینہ العلم نے اس پر کام کیا ہے ان مدنی پھولوں پر اسی طرح آپ کے بیانات بھی ہیں اور ایک چوتھی چیز بھی ہے تذکرہ امیر سنت اس میں امیر السنت سے متعلق بہت سارے مدنی پھول وغیرہ جو ہے وہ جمع کیے گئے تو چار طرح کے یہ رسائل امیر اہل سنت کی طرف منسوب ہیں اس طور پر کہ بعض تو آپ ہی کے اپنے جو آپ کے اپنے کتب و رسائل ہیں اور بعض پر آپ کے موضوع پر آپ کے مدنی پھولوں پر کام ترمیم تبدیلی کے ساتھ اس کو آگے بڑھا کر پیش کیا گیا ہے تو امیر السولت کے کتب و رسائل کو حاصل کیا کریں امیر السنت کے کتب و رسائل پڑھا کریں امیر السولت کے کتب و رسائل پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجیے اور اس کا بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنا یومیہ جدول بنائیں جب آپ اپنا یومیہ جدول بنائیں اور اس میں کچھ وقت آپ ذاتی مطالعہ کا رکھیں فرائض علوم سے متعلق آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے ساتھ ساتھ کچھ وقت امیر علیہ سنت کی کتب و رسائی کے لیے خاص کریں امیر سنت کی کتب و رسائل پڑھیں آپ کے تحریری بیانات جو آ رہے ہیں وہ پڑھیں فیضان مدنی مذاکرہ کے تحریری رسائل پڑھیں تذکرہ امیر سنت کے رسائل بھی پڑھیں اگر نہیں پڑھے تو اسے ضرور پڑھیں ان شاء اللہ رحمان اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بڑوں کے معاملات بزرگوں کے معاملات مشائق کے معاملات سے معلوم ہوتی ہیں اور اس کے فوائد ہماری زندگی پر پڑتے ہیں اپنی زندگی کو کو کے فوائد کو بڑھانے اور خود کو جگمگانے کے لیے امیر اور سنت کے کتب و رسائل کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اور آپ کے مدنی مذاکروں کو عملی طور پر آپ اس کے اندر شرکت کیا کریں اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کے اندر شریک ہوا کریں اپنا معمول بنائیں ہفتہ وار مدری مذاکرہ اجتماعی طور پر شریک ہونا یہ ہمارے بارہ مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ انفرادی طور پر روزانہ ہمیں مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بہتر میں سے سینتالیسواں مدنی انعام اور جامعت المدینہ کے طلبا کے لیے بانوے طالباد کے لیے تراسی اسلائی بہنوں کے لیے تریسٹھ اور ان کا اس میں تریسٹھ میں بھی سینتالیسواں مدنی انعام جو ہے وہ یہی ہے کہ روزانہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی مذاکرے اور اس میں مدنی چینل وغیرہ بھی دیکھنے کی اجازت ہے تو ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی مذاکرے روزانہ ہی ہمیں دیکھنے چاہیے ہمیں سنت کے بیانات وغیرہ سننے چاہیے یہ ہمارا مدنی انعام ہے اور اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہونا دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے مدنی چینل کے ناطے آپ کو بھی اجتماعی مدنی مذاکروں میں شریک ہونا چاہیے اجتماعی مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی مذاکرہ آپ ہمارے سلسلے کے اندر آئیے مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اجتماعی مدنی مذاکرے کی کیا براکتیں اور مدنی مذاکروں کے کیا مدنی پھول ملتے ہیں کیسے پیارے پیارے انداز میں ملتے ہیں اب ہم آج آپ کے سامنے جو لے کر آئے ہیں فیضان مدنی مذاکرہ اس کا موضوع ہے فیضان قربانی دیکھیے ہم آپ کو ساری چیزیں تفصیلی طور پر تو بیان نہیں کریں گے مگر ہم قربانی میں بہت سارے مدنی پھول لے کر آئے ہیں قربانی کرنے کے آداب کے تعلق سے بھی قربانی کے معاملات کے اندر پائی جانے والی کچھ خامیوں کا بھی ہم آپ کو بیان کریں گے اور قربانی کے اندر کیا انداز ہونا چاہیے کیا احساسات ہونے چاہیے ساتھ ساتھ قربانی کے بعد جو آپ کو گوشت ملتا ہے اس گوشت میں آپ نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھائی نہیں جاتی اس کا بھی ہم آپ کو انشاءاللہ شاء رحمان بڑے پیارے مدنی گلدستے دکھائیں گے آپ مدنی چہرہ پر جم کر بیٹھ جائیے سب سے پہلے ہمارے یہاں لازمی بات ہے منڈی جایا جاتا ہے اور اس میں کچھ لازمی بات ہے جانور وغیرہ خریدے جاتے ہیں تو منڈی جانے اور وہاں جا کر کیا ہونا چاہیے منڈی چل رہا ہے چلتے ہیں مگر اکیلے نہیں جائیں گے ہم مدنی چینل کے ذریعے امیر علیہ سنت کے ساتھ منڈی چلتے ہیں آئیے چلے یہ بتائیے کہ سال بھر کا کیسے پتا چلے گا سب ایسا ہے کہ جو ہمارے اپنے فارم کے جانور پلے ہوئے تھے تو ہمارے پاس پورا ایک ڈیٹا ہوتا ہے جانور کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے اس کے بعد یہ ہے کہ جب اگر بعض جانور دو سال تقریباً چوبیس مہینے ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے مشاہدے میں ہی بات ہے کہ وہ اپنے دانت کی جو اس کی شکل ہے اختیار کر لیتا ہے مثلاً ابھی میرے پاس ایک جانور کھڑا ہے کہ اس نے دانت نہیں کیے لیکن اس کی عمر پوری اور وہ کسی وقت بھی دانت توڑ دے گا دانت جو اس کی نشانی ہوتی ہے ہلنے کی وہ اس میں نمودار ہوگی اچھا اب ہلنے کی جو نشانی تو پیدا ہو گئی دودھ کے دانت جس کو ہم بولتے ہیں وہ گرا دے گا یہ جی اب وہ چائے کے دانت جو و پیلے سے ہوتے پیلا جی۔ ٹوپی ہے وہ یہ نکالے گا تو یہ کتنے دن یا مہینوں میں یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہے تقریباً جب یہ دانت گرا دیتا ہے تو کم و بیش یہ دس سے پندرہ دن میں بالکل مضبوط ہو جاتے ہیں دو دانت دو دانت بڑے آ جاتے ہیں جی۔ دس پندرہ دن کے اندر پندرہ دن یعنی ایک دم وہ گھاس کی طرح اگ جاتے ہیں جی۔ اچھا کیونکہ عموماً جو اس کے دانت ہوتے ہیں نا اس میں جھری پیدا ہوتی ہے اس طریقے سے خلا پیدا ہوتا ہے خلا گرنے کے بعد وہ دانت اس کے گرتے ہیں اور فوراً بڑی رفتار کے ساتھ اس کے اندر اچھا۔ اچھا، بکرے میں دو دانت کی علامت بکرے میں دو دانت کی علامت ہمارے پاس یہی دو دانت کی ہے جنہیں یعنی سال بھر کا ہو گیا سال بھر کا ہو گیا کنفرم ہو جاتا سال کا پہلے نہیں میرے پاس کھڑا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سال کا ہو گیا دوسرے فارم پہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا تو تقریباً ڈیڑھ سال کنفرم ہو گیا میرے پاس اس نے ابھی تک دانت دانت ہی نہیں نکالے تو ابھی اس کی بھی دو دانت کی علامت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی سال بھر کا پہلے بھی دے دیتا ہوگا دے دیتا ہوں اچھا یہ سارے جانور جو کھڑے ہیں یہ تقریباً چار دانت کے ہیں اور ان سے بھاری بھاری بھرکم وزن کے بکرے میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں جن کے دو دو دانت ہیں جو ابھی دو دانت بھی نہیں ہوئے اچھا، یہ چار والے یہ سب چار والے جسامت جی، کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ان کو لگنڈا اور ان سے بھی بھاری جسامت والے ایسے ہیں جو ابھی تک کھیرے میرے پاس گوشت عمدہ دو دانت والے بکرے کا ہوتا ہے چار دانت والے کا ایسا اب لوگ نہیں سمجھتے کہ جی دو دانت دو دانت جو یہ دو دانت کے چکر میں ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو الو بنواتے ہیں چار دانت میں تو مطلب ایک جانور تو شک والی بات ختم ہو جاتی ہے کیونکہ دو دانت جانور کرنے کے بعد چار دانت کی کوئی قید نہیں ہے وہ چند دنوں میں چند مہینوں میں اگر اس کی خوراک جو اس کو دی جا رہی ہے اس کے اوپر ہے تو چار دانت کر لیتا ہے چھ دانت کا دو دانت کے بعد اس کی کوئی میاد نہیں ہے کہ ایک سال میں کرے گا ایک دن میں کرے گا مثلاً ایک مہینے میں چار دانت ہو گئے اس کے ہاں ہو جاتا دو کے بعد جی۔ دوسرے مہینے میں اس کے چھ ہو گئے بھی ہو جاتا ہاں نہیں اتنا بھی اتنا نہیں ہوتا اچھا۔ چار کے بعد تھوڑا گیپ لیتا ہے چھ دانت چھ مہینے آٹھ مہینے لے لیتا ہے جی، ہاں جی، اچھا تو گوشت اچھا چار دانت والے کا ہوتا ہے گوشت اچھا, اچھا۔ بعض آنڈو ایسے ہوتے آنڈو میں نے جو خسی نہ ہو ایسا بکرا وہ پیشاب پینے کا عادی ہو جاتا ہے یا گلیز کھاتا ہے تو اس کے بدن میں سے بدبو آتی ہے اور اس کا گوشت بھی بدبو دار ہو جاتا ہے اور اس کو کسی طرح بھی بند رکھا جائے اس طرح محفوظ کیا جائے کہ وہ پیشاب نہ پیے اگر پیشاب کا پھر بدبو چلی جائے گی اس طرح رکھنا ناممکن اچھا صاحب بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ جانور کو خستی کرتے ہو تو اس کے جسم کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس کو اس میں ہاتھوں سے آپ نے نقص پیدا کر دیا اور قربانی کے لیے حکم ہے کہ بے نقص جانور ہو تو یہ تو آپ اس کے ہاتھوں سے اس میں نقص پیدا کر رہے ہو تو خسی کی قربانی کیسے ہوئی خسی جانور کی قربانی کے بارے میں یہ ہے ایسے جانور کی قربانی کی جائے کبا شینی موجو عین کے الفاظ ہے موجو ان کا مانا جو ہے وہ خسی جانور ہی ہوتا ہے اس لیے حدیث مبارک بھی ثابت ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حدیث شریف میں کہ بکری جنتی جانور ہے اس کی گرد جھاڑو بکری کا بکری بکرا دمبا بکری میں سب آ جاتا ہے جنتی بکرا میرے کو دے دو بابا نے جس سولو اللہ حمیف سلو اللہ یہ بکرا کس کس کو چاہیے یہ بکرا تو لازمی بات ہے اس بکرے کا گوشت بھی بن چکا ہوگا اس بکرے کی دعوتیں بھی ہو چکی ہوں گی یہ آج کا مدعی گلدستہ آپ کو نہیں دکھا رہے تو ایسا ہو سکتا ہے اور کوئی بکرا مل جائے تو وہ آپ کی طرف بڑھ جائے اب آپ سمجھے آپ منڈی گئے ہیں آپ نے کچھ نہ کچھ خریداری کی ہے خریداری کی کچھ تفصیلات ہم آپ کو اگلے سلسلوں میں اور بھی دکھائیں گے آپ ایک بار منڈی گئے ہیں دوبارہ بھی آپ کو منڈی لے کر جائیں گے یہ فیضان قربانی ہے اور ہمیں سنت کے ساتھ آپ کو کہیں اور بھی لے کر چلیں گے اور کچھ اور بھی دکھائیں گے بس وہ جانور خرید کر آپ آئیں تو فصول سوالات کی بہتات ہو جاتی ہے بہت سارے ہو جاتے ہیں بہت ساری باتیں پوچھ رہے ہوتے کیا کیا کر رہے ہوتے کیا کیا کر رہے ہوتے اور کیا کیا کرنا چاہیے آئیے آپ کو دکھاتے السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاء اللہ خیریت سے منصور بھائی خیریت جی، اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا حال ہے الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا، ماشاء اللہ جی الحمد للہ کتنے کم کے پاپا نہیں جلدی کتنے دانت کا یہ کم تو کرائے ہوں گے ریٹ آپ نے اس کی کچھ لیکن تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹا ہے یہ تھوڑا سا اور بڑا ہونا چاہیے تھا نا مزہ آ جاتا پھر دو دانت ہیں اس کے پورے آپ نے چیک کیے یہ مارتا تو نہیں ہے کب نہیں ہے پاپا یہ بکرا اور تنگ بھی کرتا ہوا یہ بہت شور بھی کرتا ہوا یہ تو آپ کاٹیں گے پیارے پیارے رکھتے بھائیو یہ بتائیے کہ یہ بولتے وقت ہم نے نیتیں کیا کیا کی تھی کہ مجھے ساری باتیں فضول نظر آ رہی ہیں یہ اب جیسے کہ آپ نے یہ سوالات کیے پھر تھوڑا اعتراض کر کے میرے دل پر چوٹ بھی لگائی کہ چھوٹا ہے بڑا ہونا چاہیے اب ایک آدمی چار منڈیاں گھوم کے بکرا لائے اور پھر اپنے بولے وہ چھوٹا لے آئے وہ تو بولے یار میں بے حقوق یہ سمجھدار ہے تو یہ بکرا دراصل مجھے ایک اسلام بھائی نے مجھے اس کا وکیل کیا ہے نائب کیا ہے نہیں دیا وکیل کیا ہے اور کہا ہے کہ تم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اس کو قربانی کر دو ٹھیک ہے تو اب یہ دو دانت کا ہے یا چار دانت کا ہے یا یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے آپ کا الحمدللہ للہ قربانی کے قابل ہے اگر آپ دو دانت کا پوچھتے تو ہے دو دانت کا ہی تاکہ آپ کی تشویش دور ہو جائے لیکن آپ یہ بتائیں کہ سوالات میں آپ نے نیت کیا کی بولنے سے پہلے نیت تو ہو نا اب یہ کیا نیت خالی مزہ آتا ہے اور ہماری میمنی میں اس کو بولتے پنچات کھوٹی پنچات وہ لینا ہے نہ دینا باپا سارے ایسے ماحول معاشرہ ہے جب ایک دو پوچھتے ہیں کتنے کا لیا کیسے لیا تو اسی وجہ سے کوئی اچھی اچھی نیت کا تو سمجھ نہیں آیا تھا بس جیسے عام روٹین میں سارے پوچھ لیتے ہیں اسی لیے ہم نے پوچھ لیا ہاں یہ غلط کام ہے نا یہ فضول ہے یہ بھلے ان باتوں کا گناہ نہیں ہے لیکن اعتراض پر ذرا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگلے کے دل کو ایزا پہنچے اعتراض کریں کہ چھوٹا ہے بڑا لیتے تو اچھا تھا تو ایک آدمی کا وارہ نہیں کھاتا کیا کرے گنجائش نہ ہو تو اب جس نے دیا میں یہ آپ بتائیں گے جس نے مجھے دیا میں اس کو یہ بولتا کہ یار آپ چھوٹا اٹھا لائے مجھے بڑا دیتے تو اس کا دل تو دکھتا نا کہ یہ کیا بولتا ہے ایک تو دو ان کو مفت میں اور پھر بولتے کہ بڑا دیتے تو اچھا تھا تو اس لیے وہ ایسی باتیں نہ کیجیے کہ فضول باتیں کرتے کرتے بندہ جو ہے وہ بعض اوقات گنا بھری باتوں میں پہنچ جاتا ہے تو یہ سوالات نہ کیے جائیں بیٹے جو خریدنا چاہے نا وہ تو دانت بھی دیکھے اس کو جو ضرورت کے سوالات ہیں وہ چلو کرے ضرورت کے سوالات لیکن اب جس نہ آپ کو لینا ہے نہ دینا ہے تو اس لیے اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں کہ قیامت کے روز ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا وہ ہم دے نہیں پائیں گے اس کے بجائے سبحان اللہ کہہ دیتے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے الحمدللہ کہہ دے آدمی اللہ اکبر کہہ دے لا الہ الا اللہ کہہ دے کہ اس طرح کہنے سے ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک ایک درخت لگایا جاتا ہے تو یہ ہمارا وقت فضول باتوں میں جو آپ نے گزارا سر میرا فضول نہیں جا رہا اس وقت مجھے تو اس وقت ثواب مل رہا ہے میرا حسن نظر نے اللہ قبول کر لے کہ میں تو ثواب کا حقدار بن رہا ہوں تو آپ بھی اگر اب خوش دلی سے سن رہے ہوں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ شاء ثواب ملے گا نیکی کی دعوت سننا بھی ثواب کا کام ہے میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں کوئی بات بری لگ گئی ہو تو آپ میرے سب مدنی بیٹے ہیں تو مدنی بیٹوں نے یہ فضول باتیں کی تو میں نے آپ کو مدنی پھول پیش کیے نکی کی دعوت کے اللہ آپ کو خوش رکھے ہاں مجھے معاف کر دینا برا نہیں ماننا آپ نے اتنی باتیں کی فضول تو میں نے کہا چلو دو باتیں میں بھی نیکی کی دعوت کی صورت میں پیش اچھا، کر دعوت دی تو فیس میں مدنی قافلے کی بھی آپ تحفہ پیش کر دیں ان شاء اللہ مدنی قافلے میں سب سفر کریں ان شاء اللہ جزاک اللہ جزاک ملا علی سید مرسری اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری مغفرت فرما اے اللہ میں فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچا اور اچھے کام کرنے والا بنا تیری پسند کے کام کرنے والا بنا تیری پسند کا کلام کرنے والا بنا فضول گوئی کی ہماری عادت نکل جائے فضول ہنسی کی عادت نکل جائے فضول تنقید کی عادت نکل جائے مسلمانوں کی دل جوئی کرنے کا جذبہ ملے مسلمانوں کی اظہار رسانی سے ہم بچے رہیں مسلمانوں کی دل آزاری سے بچے رہیں ہمیں بے حساب بخش دے پیارے آقا کی جی، پیاری امت کی مغفرت فرما آمین نبی جل امین صلی صلی صلی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی علی وآلہ وآلہ وسلم وسلم ان یصلون النبی النبی یا الذین آمنوا علیہ علیہ وسلموا تسلیما علیکہ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 تو بعض اوقات اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں جب جانور پائے جاتا ہے تو ہوتی ہیں اور بس اوقات ایک گفتگو کا سمندر ابھر جاتا ہے آپ کو ہم کچھ اور بھی دکھاتے ہیں تاکہ ہم اس معاملے میں ہماری زیادہ سے زیادہ تربیت ہو سکے آئیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت آپ کو تحفہ ملا ہے کیا الحمد للہ ہینڈل والا تحفہ ملا ہے آپ میرے بکرے کی تو مت کرو یار نہیں نہیں دیکھیں ہینڈل بھی ہے اور سائڈ گلاسز بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پائدان بھی بول دو گے آپ کی مرضی ہے یہ بھائی چار سینگ والا دمبا ہے جس نے گفٹ دیا ہے وہ اگر اس کے بال بال کاٹ کے دیکھتا تو اس کو پتا چلتا کتنا وزنی ہے اب اس میں دو من کے تو بال ہے اس میں آپ کو معلوم ہے اون بڑی قیمتی ہوتی ہے اون کی قیمت ہے اور قربانی کی نیت جب ایک جانور پر کر لی نا تو اب اس کا اون کاٹنا بھی جائز نہیں ہے اگر کاٹ لیا تو اس کو خیرات کرنا پڑے گا صدقہ کرنا ہوگا ہاں یہ زبا جب ہو جائے نا تو اب جس نے ذبح کیا قربانی کا جو مالک ہے اس کا اب یہ اونٹ اس کا اون نکال سکتے تو اون کا بھی تو کچھ وزن ہوگا نا پانچ کلو تو بال ہوں گے دینے والے نے کوئی اچھی نیت سے دیا ہوگا نا یار تو دو سنگ والا دے دیتا حضرت یہ چار چار سنگوں والا چار سنگ والا نایاب ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہے الحمد اور دوست کے ہاتھ سے جو بھی ملے نا وہ اچھا ہوتا ہے چاہے مطلب ایک قطرہ ہو وہ اچھا ہوتا ہے اور ہم کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے حدیث پاک میں تہادو تحابو ہدیہ دو یعنی تحفہ دو محبت بڑھے گی کوئی اپنے کو تحفہ دے تو اس پر ایب نہیں لگانا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے تو یہ بڑا کیوں نہیں دیا تو اس میں یہ نقص ہے تو یہ دو من کے بال ہے آپ کو پتا بال ہیوی نہیں ہوتے ہاتھ لگا وزن کیا بال کا میرے بھائی سارے بال نکالو گے نا صرف بال تو مشکل سے سو گرام بنے گے دو من میلا میلا ہے اور ایسا نہیں دیا ہے یہ بھی شاید آپ کو دیکھ رہے یہ ماشاء اللہ صاف ستھرا ہے دیکھو اس کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں چاہیے بھائی کیا بولتے ہو ہے نا دھلا دھلا ہے صاف ستھرا میلہ کہاں ہے ارے بھائی یہ باپا کے ہاتھ میں بہت نہیں ہے ہاتھ کی فضیلت بھی ہے جی جی ہاں جی ہاں وہ حدیث پاک میں ہے کہ بکری کی عزت کرو اور اس کی گرد جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے بکری کہہ رہے ہیں تو یہ دمبا دمبا ہے ہے تو بکری کی نہیں دیکھو اہل علم خاموش ہے اہل علم کو پتا ہے کہ بکری جب کہتے ہیں تو بکرا دمبا دمبی بھیڑ سب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس کو حضرت کلر ولر کر دیں تھوڑے سے نا بلیک کلر کے کر دیں اور اس پہ تھوڑا ڈیزائن وغیرہ کر دیں تو آپ کا وہ بہت دمبا بہت چمک جائے گا قدرتی ڈیزائن میں انٹرفیئر کرنا مناسب نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مینڈا سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ صلاحت والسلام کی جگہ پر فدیے میں آیا تھا اور ذبح ہوا تھا مینا شریف میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اس مینڈے کے سینگ کعبے شریف میں بطور تبرک لگے ہوئے تھے تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس میں رنگ بھی لگا ہوا تھا اور نقش و نگار بھی کیے ہوئے تھے ہم نے نہیں پڑھا وہ جنت کے سینگ لگے ہوئے تھے پھر یزید پلید کے لشکر نے جب سنگ باری کی پتھراؤ کیا کعبے شریف پر وہاں حملہ کیا تھا تو وہ پتھروں سے آگ لگ گئی تھی اور اس آگ میں جو یہاں دوسرا نقصان ہوا وہاں وہ یادگار جنتی سنگھ بھی شہید ہو گئے یہ جی، آپ کو توحفہ ملا ہے تو آپ کے مدنی منع منیا بھی ہے نا اس کے اوپر ہے نا یہ سنگ پکڑ کے سفر وفر کریں تھوڑے جب تک قربانی نہیں ہوتی مزہ آئے گا قربانی کے جانور کے سفر ہو سکے گا تو سفر تو بکرے پر آج تک کسی نے کیا نہیں ہوگا سفر تو بہت ویسے شوقیہ بیٹھنا تو یہ قربانی کے جانور پر شوقیہ بیٹھنا منع ہے کیونکہ قربانی کا ہو گیا نا ابھی اس کی عظمت بڑھ گئی اب اس سے مشقت کا کام نہیں لے سکتے اس پر سواری نہیں کی جا سکتی چاہے قربانی کا اونٹ آپ نے لیا قربانی کے لیے لیا اب اس پر سواری نہیں کر سکتے اچھا، حضرت میں آپ کو ایک مشورہ دوں اس کو آپ ہے نا اس بقرعید پہ نہیں کاٹیں یہ اس لیے کہ ماشاءاللہ اس میں سے ایک ہے نا سینگ چار چار ہیں تو ایک سال اگر رکھیں گے نا تو تھوڑا سا لوگوں کو پتا چلے گا اور ہے نا دیکھنے آئیں گے لوگ ہو سکتا دو دو اور نکلے شاید دو اور بھی نکلے لیکن ہے نا پھر واہ ہوگی تھوڑا سا نا کہ حضرت کے پاس چار سنگوں والا جانور ہے تو ایسا اگلے سال اگر کاٹے تو چلے میں آپ کو اس کی ڈبل قیمت دیتا ہوں مجھے بیچ دیں آپ میں بیچوں گا تو نہیں اگر تین گنا زیادہ لے لیں سو گنا دو تو بھی نہیں بیچوں گا جب رائے خدا میں دے دیا تو دے دیا وہ حضرت سیدنا احمد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ان کو جوانی میں ان کے ماں باپ نے رائے خدا میں دے دیا تو برسوں کے بعد یہ اپنے گھر آئے دستک دی دروازے پر تو دروازے میں رات کا وقت تھا گھر والوں نے پوچھا کون بولا میں آپ کا بیٹا احمد نام پہچان کے اس نے بولا ہمارا بیٹا احمد وہ تو ہم نے رائے خدا میں دے دیا رائے خدا میں جا چکا اور ہم رائے خدا میں دے کر واپس نہیں لیتے تو بیٹا گھر کے دروازے سے باہر چلا گیا آپ نے اب یعنی اس کی پکی نیت کر لی ہے قربانی کرنے کی پکی پکی والی نیت ہاں پتھر سے بھی پکی انشاءاللہ اسٹیل سے پکی قربانی ہوگی ایک بات بتائیں کھال بیچ دینا میرے کو میں چمڑے ومڑے کا کاروبار کی ترکیب بناؤں گا تو اس میں یوز کروں گا جیکٹ وغیرہ بھی بنتی ہے اسے تو کھال میرے کو بھیج دیجیے بیٹے وہ ہم کھا لیں نا یہ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں دعوت اسلامی کے باہر دینے کا ہمارے یہاں تصور نہیں ہے تو دعوت اسلامی ہے نا وہ بہت سارے مدنی کام کرتی ہے اور کم و بیش پون لاکھ مدنی منع دعوت اسلامی کے مدست المدینہ میں وہ خالی پاکستان میں پڑھتے بہتر ہزار تقریباً ہمارے ملے میں بھی ایک ہاں، جامعت المدینہ تو پورے پاکستان کی بات کروں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مدرسۃ المدینہ ہے جامعت المدینہ ہے پھر یہ کہ دیگر مدنی کام اور جیلوں میں بھی کام ہوتے ہیں اچھا۔ ہاں الحمد للہ جیلوں میں بھی کام ہوتے ہیں تو اس طرح مسجدیں ہم بناتے ہیں بہت ساری مسجدیں بناتے ہیں تو اس طرح ہم کو تو کروڑوں کروڑ روپیہ چاہیے یہ کھال تو خالی ایک قطرہ ہے ہم کو تو لاکھوں کھانے چاہیے تو آپ ایسا کیجیے کہ آپ ہم کو مسجد کھانے دلوائیے جی۔ آپ اپنے یا قربانی ہوتی کسی کو تو دو گے نا دعوت سامنے کو دے دیجیے سر آپ کے عزیز ہو دوستوں رشتے داروں ماشاء اللہ بہت بولنے میں یعنی کہ تیز معلوم ہوتا ہے تو آپ کا لگتا ہے فرینڈ سرکل بہت بڑا ہوگا تو آپ کی چلتی بھی ہوگی آپ یار کچھ کتنی کھال دلاؤ گے بتاؤ تو اسلامی کو میں اپنی کھال تو انشاءاللہ میرے جانور کی جو کھال ہے وہ سنبھل کے بول رہے ہیں آپ ہاں وہ دعوت اسلامی کو انشاءاللہ انشاءاللہ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 یہ منڈی اور منڈی کے بعد کچھ جانوروں کا لینا دینا اور اس طرح یہ ایک سلسلہ ہوا اور ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں قربانی کے جانور کے زیورات قربانی کے جانور کو سجایا وغیرہ بھی جاتا ہے تو آئیے اس تعلق سے ایک مداری گلدستہ دیکھتا ہے اس کے وہ پٹے وغیرہ جو امیل سونند فرمائے تھے وہ کھولیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کہ جس طرح رسیاں پٹے وغیرہ جو کھولے جاتے ہیں تاکہ یہ خون آلود نہ ہو اور اب یہ کہ ان کا حکم یہ ہے کہ جس طرح گوشت اور چمڑا گوشت اور چمڑے کا ہے یہی حکم اس کا ہے ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں کسی کو تو فتن پیش کر سکتے ہیں بیچ کر ان کی رقم اپنی اپنے لیے نہیں رکھ سکتے رقم استعمال نہیں کر سکتے اس کی ہاں ان کو کسی ایسی چیز سے بدل سکتے ہیں کہ جس کو باقی رکھ کر فائدہ اٹھایا جا سکے مثال کے طور پر برتنوں سے بدل دیا برتن کو باقی رکھ کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ یعنی جب لازی بات ہے آپ نے ایک جانور لیا ہے لے کر آئے ہیں اس کے معاملات وغیرہ کو لیتے ہوئے ہم چلے ہیں اور جب یہ قربانی کی طرف جائے گا تو اس کی احتیاطوں میں سے ایک احتیاطیں یہ چیزیں ہیں اس کا کیا حکم ہے رسولت نے بیان کیا ہے اور بدل دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ نے کچھ بیچ دیا اور اس سے لے لیا اس انداز سے یہ صورت ہے جس کی وضاحت ہمیں صورت نے کی کہ کیا بدل سکتے ہیں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کس طرح اس کا استعمال نہیں ہو سکتا بزرگوں کے نام پر قربان ہونے والے جانور کے تعلق سے آپ کو کچھ ہم دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ اور اس کے بعد ہم بہت اہم مدنی گلدستے کی طرف جائیں گے کہ جو چیزیں کھانا منع ہے ان کے تعلق سے بہت معلوماتی بہت ہی اہم مدنی گلدستہ آپ کو ہم دکھائیں گے آئیے ابھی ہم چلتے ہیں بزرگوں کے نام پر قربان ہونے والے جانور کی طرف کالے رنگ کا مینڈا اور اس کے برابر میں ایک سفید رنگ کا مینڈا جس پر لال مہندی اور کالے پٹے بنے ہوئے تو یہ جو سینگ والا مینڈا جو کالے مینڈے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ مینڈا وہ خوش نصیب مینڈا ہے کہ جسے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا شرف حاصل ہونے والا ہے ماشاء اللہ اور جو کالا مینڈا ابھی آپ نے ملازہ فرمایا یہ بھی خوش نصیب ہے کہ جو بھی رائے خدا میں ذبح ہو وہ خوش نصیب ہے اور پھر اس کی خوش نصیبی میں یوں بھی اضافت کروں کہ یہ کالا مینڈا جو ہے یہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے نام پر ذبح کیا جائے گا یہ غوث پاک کا مینڈا آپ بلازا فرما رہے کہ ان کے نام پہ ذبح ہونے والا ہے کیسا خوش نصیب ہے اللہ ان قربانیوں کو قبول آمین آمین آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو قربانی کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور ہمیں قربانی میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ جلد بیس صفحہ دو سو سولہ تا دو سو سترہ پر فرماتے ہیں سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہیں قبلہ رو دے قبلہ جس طرح میں کھڑا ہوں یہ قبلے کی سمجھ ہمارے علاقے یعنی پاکو ہند میں قبلہ مغرب میں ہے یعنی ویسٹ میں اس لیے سرے زبی خواہ یعنی جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے لیفٹ پہلو لیتا ہو اور اس کی پیٹ مشرق یعنی ایسٹ کی طرف ہو تاکہ اس کا یعنی جانور کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے اور دبہ کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کی دائیں یعنی طرف کے ساتھ والے حصے پر رکھے اور زمہ کرے اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکرو ہے جانور حرام نہیں ہو جائے گا مگر یہ مکرو ہو جائے گا مکرو ایسا فیل کہ یہ سنت کا ترک ہوگا جانور کو تیز چھری سے ذبح کیا جائے اس کی جو چار رگے ہیں جیسے کہ ایک حلقوم سانس کی نلی مری یعنی غذا کی نلی اور ودا جین یعنی دو خون کی رگیں جو اس کے اگل بغل میں ہوتی ہیں ان کا اکثر حصہ یا تو تین کٹ جائیں یا چاروں کا اکثر یعنی سمجھو کون کون حصہ کٹ جائے اور تیز چھری سے کاٹے کٹنے کے بعد اس پر ہاتھ نہ لگائے آپ اپنے زخم پر ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں تو اسی کا جانور پر بھی قیاس فرمائے کہ اس کو بھی تکلیف ہوگی اب چھری بھی اس کو ٹچ نہ کریں چھری اب دور کر لیں بعض لوگ بکری کاٹتے تو اس طرح چھری اس کی گردن کے جوڑ تک لے جاتے ہیں یہ بلا وجہ کی جانوروں کی تکلیف ہے اور بلکہ صرف جوڑ تک نہیں اس کی گردن کو چٹخا دیتے ہیں معاذ اللہ تو اس سے جانور کو شدید تکلیف ہوتی ہوگی یقیناً ایک تو زبا کی تکلیف تو ہی ہے تو شریعت کے راہ دائرے میں لے کر جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں وہ تکلیف اپنی جگہ پر ہے اور یہ مسلمان کے لیے نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کو ہمیں دیا کوئی نہ سمجھے کہ کاٹنا معذ اللہ ظلم ہے تو یہ سارے گوشت جو لذت لے لے کر کھاتے ہیں مچھلیاں کھاتے ہیں اگر نوزو باللہ یہ سارا ظلم ہے تو پھر بیماری کا علاج بھی نہ کریں کہ کروڑوں اربوں آپ کے جراثیم جو ہے وہ آپ کی دوا خانے سے مر جاتے ہیں جب جا کر آپ کو شفا ہوتی ہے اب جانور کو انشاءاللہ سنت کے مطابق لٹانے کی کوشش کی جائے گی ان شاء اللہ اس کے پیٹ پر گھٹنا نہیں رکھنا چاہیے پیٹ پر گھٹنا رکھنے سے بعض اوقات اس کے اس کی رگ جو ہے ملی اس میں سے غذا نکل جاتی ہے اس سے جانور کو شدید تکلیف ہوتی ہوگی نہ مزید تکلیف ہوتی ہوگی اچھا۔ لٹانے کے بعد بغیر ضرورت گھسی ڈالا جائے اور زمین پر نہ اس کو گرایا جائے جانور کو کہ بے وجہ کی اس کے تکلیف ہوتی ہے اس کی گردن پر آپ تھوڑا تھوڑا پانی ابھی بیان کیا اس کا اچھا۔ ہو جائے گی تو گردن کی نرم ہو جاتی ہے بسم اللہ اللہ اوپر سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قربانی سے فارغ ہو گئے اب گوشت کھائیں گے آپ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے بہت اہم معلوماتی مدنی گلدستہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اسپرنگ دار جو گدی ندی ہے نا یہ ہلکون کہلاتی ہے سانس کی نلی ہے جو پھیپڑے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ چپکی ہوئی لال جو نلکی ہے یہ غذا کی نلی ہے اور اس کو مری کہتے ہیں اور یہ لال لال یہ گلابی گلابی جو دو حصے نظر آ رہے ہیں یہ سارا پھیپڑا کہلاتا ہے یہ پھیپڑے کے بیچوں بیچ جو ہے یہ دل نظر آ رہا ہے دل میں چار خانے ہوتے ہیں اور اس کے اندر خون ہوتا ہے تو دل کے اندر جو خون ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا مگر اس خون کا کھانا جو ہے اس کی شرم اجازت نہیں ہے لہذا جب بھی دل پکا ہے چاہے بکری کا ہو چاہے مرغی کا ہو اس کو اچھی طرح چیر کر خون جو ہے نکال دیا جائے یہ جو حصہ جو لٹکا ہوا نظر آتا ہے یہ اس کو یہ کلے جی ہے کلے جی بھی بولتے ہیں اس کو جگر بھی بولتے ہیں اس کو کبید عربی میں کبد بولتے ہیں اور انگلش میں لیور یہ تلی ہے اس کو عربی میں تحال بولتے ہیں تے تلی پھیپھڑا دل کلے جی یہ سب کھانا جو ہے یہ جائز ہے حلال ہے یہ کلیجی کے ساتھ ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہے ہرے رنگ کی اس کو پتا بولتے ہیں میرارا بھی بولتے ہیں اس کو ہاں میرارا بھی بولتے ہیں اور پتا بھی بولتے ہیں عربی میں میرارا بولتے ہیں پتا کھانا حرام ہے یہ کلیجی کے ساتھ اتفاق سے گدود نظر آ گیا تو یہ گلے جی میں گدود بھی ہوتا ہے کلیجی کے باہر اور اس کے علاوہ گوشت میں جگہ ب جگہ مختلف حصوں میں غدود ہوتے ہیں تو یہ غدود کا کھانا بھی ممنوع ہے اس طرح کے کئی غدود ہوتے ہیں وہ نکالنے ہوں گے کوئی لمبے ہوتے ہیں لمبے گول بعض چھوٹے ہوتے ہیں بہت باریک ہوتے ہیں بعض یہ چربیوں میں اور مختلف جگہوں پہ گردن پہ یہ ہوتے ہیں یہ دو گردے یہ گردے ہیں اور گردوں کا کھانا حلال ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گردے پسند نہیں تھے تو یہ مکر تنظیح ہے ان کا کھانا مکر تنظی ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے جائز ہوتا ہے یہ گردے کے اوپر ایک گدود نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سا گدود ہے جو چربی میں چھپا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے یہ گدود اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا اس کو بھی شریعت میں گدود کی اجازت نہیں یہ بھی گدود نظر آ رہا ہے یہ گدود ہے یہ بھی گدود ہے نہ گدود کو میں یہ سمجھا کہ گاٹھے ہوتی ہیں تو گلٹی بھی بولتے ہیں اردو میں تو یہ گاٹھ یا گلٹی جو ہے جہاں جہاں گاٹھ گوشت میں چربیوں میں نظر آئے اس کا نکال دینا ضروری ہے کہ اس کو کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے حلقوم یہ کھایا جاتا ہے اور یہ لال جو یہ عام طور پر عرف نہیں ہے کھانے کا اس کا اگر کوئی کھانا چاہے تو اس کو اچھی طرح اندرونی حصہ اس کا دھو لیا جائے تو کھانے میں حرج نہیں ہے ناجائز نہیں ہے کھانا اس کا تلی اور کلیجی کے اندر جو خون نکلتا ہے وہ پاک ہے مگر اس کا کھانا جو ہے وہ ممنوع ہے یہ بکرے کے گردے جو یہ بالکل اس طرح کے گول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں گائے کے گردے ذرا چپٹے سے اور اس سے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں کچھ کھانے سے بنے ہوتے ہیں گردوں کا کھانا شرم جائز ہے مگر مکرو تنظیم بہتر یہ ہے کہ نہ کھایا جائے اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو کاٹ کر اس کو دھو لیا جائے کیونکہ اس میں سے پانی پہلے گزرتا ہے پھر وہ مسانے میں جاتا ہے پیشاب اور پھر جا کر وہ باہر آتا ہے تو اس کو اچھی طرح اس کے ٹکڑے بنا کر بازو کا دیگ میں پورے پورے گردے ڈال دیے جاتے ہیں تو بہتر انہیں احتیاط اسی میں کہ اس کو گردوں کو پورے پورے گردے دیگ میں یا ہنڈیا میں ڈال دیتے پکانے کے لیے پورے گردے نہ ڈالیے بلکہ ان کے ٹکڑے بنا کر ان کو اچھی طرح دھو کر استعمال کیجیے اس کے ساتھ تھوڑی سی کلیجی گئی ہے اس کو پھینک دینا اسراف رہے گا انشاءاللہ یہ ٹکڑی کلیجی کی نکال لی جائے گی اور استعمال کر لی جائے گی پتے کا پانی بہت کڑوا ہوتا ہے اور پتا جو ہے اس کا پانی اس کا وہی حکم ہے جو اس جانور کے پیشاب کا حکم ہے تو اب یہ بکری بکرے کا پتا ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو معقول الحم کہتے ہیں معقول الحم تو جیسے بکرا گائے بھینس اونٹ تو ان جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب جو ہے وہ نجازت خفیفہ ہوتا ہے تو جن کا پیشاب پیشاب کا جو حکم ہوتا وہی اس کے پتے کا ہوتا ہے تو پتے کے اندر جو پت ہے وہ نجاست خفیفہ ہے تو اس کو بھی کھانے کی شران جو ہے وہ اجازت نہیں ہے مرغی کا پتا بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی نکال دینا چاہیے اگر کلیجی میں لگ کر وہ پک گیا پھٹ گیا ہنڈیا میں تو یوں بھی آپ کی ہنڈیا جو وہ بے مزہ ہو جائے گی اور گوشت کڑوا ہو جائے گا کہ یہ سخت کڑوا ہوتا ہے دیکھیے یہ جو گول گول ڈھیر سا نظر آ رہا ہے یہ اوجڑی ہے اوجڑی کا کھانا جو ہے یہ مکرو ہے اوجڑی کے دو حصے ایک تو یہ بڑا حصہ ہے اس کو اوجڑی بولتے ہیں اور اس کے ساتھ چھوٹا حصہ اس کو ستپورا بولتے ہیں ہے اوجڑی کا ایک حصہ ہے لیکن اس کا نام ہے ستپورا اس کا بھی کھانے کا اوجڑی جیسا ہی معاملہ ہے کہ اس میں بھی نجاست بھری رہتی ہے یہ بھی نہیں کھایا جائے گا مکرو ہے اب یہ آتے نظر آ رہی ہیں آتوں کا کھانا بھی وہی اوجڑی کی طرح یہ بھی مکرو ہے اوجڑی جو گائے کی ہوتی ہے نا اس کا چھلکا جب اتار دیتے ہیں تو اب جو گوشت بچ گیا اس کو بٹ بولتے ہیں اب بٹ کا حکم جو ہے وہ فتح امجدیا میں تو جب سوال کیا گیا صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو انہوں نے جواب کچھ اس طرح دیا کہ میری نظر سے بٹ کے تعلق سے کوئی جزیا نظر سے نہیں گزرا یعنی نہ آپ نے اس کو حلال کہا نہ حرام نہ مکرو بس اس طرح کا جواب ارشاد فرمایا البتہ بعض علماء سے زبانی معلوم کیا تو وہ جائز کہتے ہیں ولہ علم صواب کیونکہ وہ نجاست سے جو چھلکا متصل ہوتا ہے وہ اتار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو گوشت بچ گیا وہ بٹ کہلاتا لاتا ہے دیکھیں یہ کلے جی اس کو جگر بھی بولتے ہیں عربی میں کبھی تو بولتے ہیں اس کو انگلش میں لیور بولتے ہیں جا بھی بولتے ہیں اس کے کئی نام ہیں صاحب جگر میں وہ کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جگر اور کلے جی سمجھتے ہوئے الگ الگ چیز ہے تو ایک ہی چیز یہ کلے جی سے ہم نے گدود نکالا اس کا کھانا ممنوع ہے یہ دل جدا کیا ہے اس سے خون نکلے گا اس کا خون ناپاک نہیں ہے مگر اس کا کھانا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں کھانے کی مگر اب بھی اس کو جب پکانا ہو نا تو اس کے چونکہ چار کھانے ہوتے ہیں اس کو چیر کر خون سارا جدا کرنا چاہیے دیکھیں کھانے کٹ گئے نا اس کے تو اب یہ خون ہاں یہ دیکھو کتنی صفائی سے کٹے اب یہ خون جو ہے یہ نمایاں ہو گیا جو تھوڑا بہت ہے یہ دھلنے سے اب انشاءاللہ بالکل صاف ہو جائے گا تو اس طرح دل کو کاٹ لیا جائے مزید چاہے تو بوٹیاں بھی بنا سکتے ہیں یہ تلی ہے بکرے کی تلی دیکھیے گول سی ہے تکونی معلوم ہو رہی ہے لیکن گائے کی تلی جو نا وہ لمبی ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ اوجڑی سے چپکی ہوئی بقرعید میں اس کو پھینک بھی دیتے تو البتہ یہ حلال ہے کیونکہ یہ سارے یہ جو وجود کا اس میں ایک طرح سے کچرا جمع ہوتا ہے تلی کو اور کلیجی کو حدیث پاک میں خون کہا گیا یہ اور یہ دو خون وہ جو حلال ہے یہ یہ غذا کی نالی مری جو پھیپھڑے کی نلکی کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے وہ ہلکو کے ساتھ چپکی ہوئی تھی کچھ جدا کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ کا گوشت ہے اس کو کھانا آنا ہے لیکن وہ اندرونی حصہ اس کا دھو کر صاف کر لیا جائے یہ پھیپڑا بھائی پھیپڑوں یہ یوں اٹھا لیجیے اس کو جب یعنی کہ اوپر سے پھونک ماریں گے نا تو یہ بہت پھول جائے گا اور نمایاں ہو جائے گا